زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی بخاری شریف میں آ رہا ہے زنا العین ان نظر زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی زنا العین ان نظر زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی ہر جگہ عورتیں ایک شخص نے میرے ش... ہر جگہ بتا رہا ہوں ایک شخص نے لکھا حضرت عورتوں نے ناک میں دم کر دیا ہے حضرت نے فرمایا میرے پیارے مرشد نے کہ آپ نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی <laughs> اگر عورتوں نے پردہ ختم کر دیا کرنا عورتیں بے پردہ ہو گئیں ہم اپنی نظروں کو جھکا لیں گے جب آ گئی وہ سامنے نابینا بن گئے آ گئی عورت سامنے آ گئی نابینا بن گئے نظر چکا لی یہ آٹومیٹک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بٹن نہیں دیا ہم لوگوں کو میرے شیخ فرماتے تھے بٹن نہیں دیا کہ بٹن دبایا پھر آنکھیں بند ہوں گی بس اندازہ ہو گیا عورت آ گئی نظر کو چکا لی جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے نظر چکا لی جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے بس بینا کسی لڑکی کا نام نہیں ہے مگر <laughs> بیچ بیچ میں حضرت والا ہنسا دیتے تھے جو ہنسنے والے ہنسانے والے جو بیان کرتے ہیں نا ان سے لوگ زیادہ قریب آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہنستے بھی ہیں ورنہ بیان کر کے بھاگ جائیں گے <laughs> ہنسنے سے لوگ قریب آتے ہیں نبی اسراد اسلام بھی مسکرائے صحابہ کرام بھی مسکراتے تھے ایک دفعہ صحابہ کرام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑے مبارک نظر آنے لگیں گے میرے شیخ پوچھتے تھے کہ آپ بیوی کے ساتھ نہیں ہنستے کیا آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں ہنستے کیا مولانا صاحب کی تقریر سناتے ہیں ممبر سے ہنس دیں وہ تو ہنس دیے تھے یہ تو غافل ہو گئے یہ تو انہوں نے گناہ کر دیا ہنسنا گناہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ازحق اللہ سنک اللہ تم کو ہنستا رکھے مجھے بھی یہ بات نہیں معلوم تھی ایسی بہت سے واقعات صحابہ کرام کے ہیں کہ وہ اس طرح کی مزاح کرتے تھے مگر اس سے تکلیف نہیں پہنچتی تھی اور ایک دم مفتی اعظم پاکستان سے کوئی بڑا تو یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے انہوں نے اشرف المدارس میں آ کے بیان فرمایا ہزاروں پانچ ہزار تین ہزار تین ہزار کے قریب طالب علم تھے اور ماشاء اللہ انہوں نے خوب طالب علموں کو ہنسایا اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان نے مگر یہ ہنسی دل کو غافل نہیں کرتی ہنسی وہ غافل کرتی جو ٹیلی ویژن کے سامنے ڈرامہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں ہم لوگ یہ غفلت والی ہنسی ہے جو دل کو مردہ کر دیتی ہے جو غیبت کر کے کسی خامہ خائی دینی خادم پر بہتان لگا کر غیبت کر کر ہنس رہے ہیں ہاں ہاں ہاں ہو ہو ہو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا مردہ بھائی کا گوشت اور حدیث میں آتا ہے غیبت کرنا الغیبت اشد غیبت زنا سے اشد ہے زنا سے بھی اشد ہے یہ فقیر جو ہے الحمدللہ شیشے کے سامنے میں کوئی رٹ کے تقریر نہیں آتا بزرگوں کی دعائیں لے کر آئے ہوں اپنے والدین کی دعائیں لے کر آئے ہوں پیسے لے کے ہم لوگ کوئی بیان نہیں کرتے ہیں اپنے میرے اپنے بڑوں کی دعائیں لے کے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ دین کی باتیں بتاؤ لوگوں کو جو آج کینسر پھیلا ہوا ہے بد نظری کا فحاشی کا اور یعنی کا نوجوان لڑکے لڑکیاں تباہ ہو برباد ہو رہے ہیں اور ہم لوگ کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے کوئی سمجھاتا ہے اس کے بیان پہ پابندی لگائی جاتی ہے جب یہ ساری جو پریشانی ہے گھر کے بڑے کی وجہ سے گھر کے بڑے نے نیٹ لگایا گھر کے گھر کے بڑے نے ٹی وی گھر میں لا کے رکھا ہے کیوں شروع میں فلموں کا شوق تھا پھر ڈراموں کا شوق تھا بوڑھے ہو گئے تو خبر نامے کا شوق ہے آپ کا تو خبر نامے کا شوق پورا ہو رہا ہے ہماری بیگم صاحبہ کا ڈرامے کا شوق پورا ہو رہا ہے بچوں کا کارٹون کا شوق پورا ہو رہا ہے اور خبر نامے میں حضرت والا فرماتے تھے ایک شخص نے بولا حضرت میں خبر نامہ سنتا ہوں حضرت والا نے فرمایا خبر نامہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہنسنے لگے دیکھتا ہوں اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے پڑھنے والی ہوتی ہے حضرت وہ پڑھنے والی ہوتی ہے تو پڑھنے والی کو دیکھنا جائز ہے کیا نامحرم عورت کو دیکھنا بخاری شریف میں ابھی بتایا کہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے قرآن شریف میں آتا ہے فضائل رمضان میں بھی لکھا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے یہ ابلیس کا تیر ہے وہ بھی زہر میں بجھا ہوا ان نہ نظر سہم سہامی ابلیس یہ باتیں سب کے لیے ہیں صرف یہ نہیں کہ میرے لیے بیان کرنے والے میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی جتنے ہمارے دوست بیٹھے تبلیغی بھائی بیٹھے امام صاحب قاری صاحب حافظ صاحب ہو یا غیر حافظ صاحب ہو ٹھیلے والا ہو رقشے والا ہو یہ باتیں سب دین پہ سب کو چلنا ضروری ہے چاہے وہ جو بیان وہ جو جلوس نکال رہے ہیں ان سب کے لیے ہیں سارے عالم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا چراغ تھے سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے تشریف لائے تھے ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی دیکھیے گنا سے بچنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ اصل تو یہ جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے نا جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو جسم تو وہیں رہتا ہے نا روح نکل جاتی ہے تو اس کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ ان جسدی مزغتن وطن تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے ازا صلاحت صلاح الجد کلو اگر یہ صحیح ہوگا تو اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوں گے ازا فسدت فسد الجسد کلو اگر یہ خراب ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا اللہ وحی القلب کال کھول کر سن لو وہ دل ہے دل اور دل برباد ہو جاتا ہے بد نظری سے اتنی لمبی حدیث شریف سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن شریف میں آتا ہے یعلم خائنت العیونی وما الصدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں قرآن شریف کی آیت ہے ڈائجس کی خبریں نہیں ہیں ڈون اخبار کی نیوز نہیں ہے کاوش اخبار کی خبریں نہیں ہیں عبرت اخبار کی خبریں نہیں ہیں یہ پی ٹی وی نیوز نہیں چل رہا ہے یہ اللہ اور رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں قرآن شریف قیامت تک کے لیے آئے نا ابھی بتائیں قیامت تک اس پہ عمل کرنا ضروری ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عورتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اتنی فحاشی بڑھ گئی ہے میں نظر نہیں جھکا سکتا نہیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے کہ عورتیں آ جائیں اور ہم نظر جھکا لیں ہمت دی ہے صرف اس تھوڑے سے لمحے میں نظر جھکا لی ہے ہر وقت تو وہ عورت سامنے نہیں رہے گی نا ایئرپورٹ گئے ہسپتال گئے کہیں بھی گئے نرس سے انجیکشن مت لگوائیں مرد سے انجیکشن لگوائیں مجبوری ہو تو الگ بات ہے استغفار کر لیں میں کوشش کر سکتا ہے انسان ہمت کر سکتا ہے ایک حضرت والا کے خادم تھے مدینہ شریف میں ان کے بہت زبردست کیل چپ گئی مدینہ شریف کے اندر اور وہ حضرت کے ساتھ سفر پہ تھے مدینہ منورہ کے ہسپتال گئے تو وہاں نرس تھی بڑی ایسی بند سور کے بول رہی تھی میں انجیکشن لگواؤں گی انہوں نے نہیں لگوایا کہ مدینہ شریف میں اور آنکھوں کا زنا کرنا پڑے گا لڑکی سے انجیکشن لگوانا پڑے گا منع کر دیا تو سب سے سب سے بڑا ڈاکٹر اس ہسپتال کا آیا یہ کون اللہ والا آیا ہوا ہے اور اس نے خود انجیکشن لگوایا ارادہ تو کریں اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی مدد جب بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گی جب آئے گی جب ہم داڑھی بڑھانے کا ارادہ کریں گے ہاں جب آئے گی جب گھر سے ٹی وی نکالنے کا ارادہ کر کے توڑ کے پھینکیں گے پھر مدد آئے گی ایسی گھر بیٹھے نہیں آئے گی صرف استفار بھی کرتے رہے قوت باللہ مولانا سرمد میاں دیکھو تو صحیح کیا فحاشی کا زمانہ آ گیا ہے کیسی ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں خود بھی دیکھ رہے ہیں اور مولانا سرمد میاں کو بھی دکھا رہے ہیں یہ تو لاہور ہمارے پر خود لاہور پڑے گا لوگ بولتے ہیں آپ نے ننگی کا لفظ استعمال کر دیا تو جب ہم ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی اس وقت ہماری حیا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت فائن حقیقت الحیا انا مولا کا لا یارا کا حی نہا کا تو حقیقت حیا کی یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھا حیا کا جنازہ تو گھر میں نکل رہا ہے اور بیان پہ ہمارے پابندی لگائی جا رہی ہے حیا کا جنازہ تو ہمارے گھر میں نکل رہا ہے نا گھر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے تصویریں چل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دس روپے کی موبائل پہ گاؤں میں دیکھا ننگی فلم ڈلوا رہے تھے ہمارے ننگی فلم ڈال دو جو نئی والی یہودیوں کی فلم آئی نا انگلش مووی وہ ڈال دو کیوں بچے کے اندر یہ چیز کیسے آئی کیونکہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ ماں اور باپ دونوں مل کے فلم دیکھ رہے ہیں تو بچے کے اندر بھی وہی چیز آ رہی ہے اسکول کے اندر میوزک باقاعدہ میوزک کلاس ہوتی ہے ایسے اسکول میں داخل کیوں کرایا بچہ ہمارا اچھا بن جائے اچھا بن کے کیا کرے گا ڈالر کمائے گا پھر امریکہ چلے آئے گا درہم ریال کمائے گا وہاں چلے آئے گا اور اللہ سے غافل رہے گا یہ بچہ آپ کے لیے گناہ صدقہ جاریہ بنے گا یا گناہ جاریہ بنے گا بچے کو نیک بنائے نیک بنانے کا مقصد نہیں کہ ہم سب بچوں کو عالم بنا دیں بلکہ تبلیغی جماعت میں جوڑیں تبلیغی جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو متقین لوگ ہیں ان سے ملوائیں اور جو مشائق ہیں سچے اللہ والے ہیں مفت مظاہلوم لے کے جائیں ان کو دین کی سمجھ لے کر آئیں ان سے مکھن لگائیں ان کو بیٹے اگر تم نے اس طرح آؤ تم اس بیان میں چلو تھوڑی دیر بس ایک گھنٹے بیان سن لینا وہ ایک شیخ آئے ہوئے وہ بیان سن لیں گے سن لینا ان کا تو میں تمہیں آئس کریم دلا دوں گا ایک سو بیس روپے والی آئس کریم دلاؤں گا <laughs> میں تمہیں کارڈ کارڈ یو فون کا پیکج کروا دوں گا کبھی دین بات سن لے گا جب اس کو ہو سکتا ہے اس کو چوٹ لگ جائے آؤ ایک جماعت آئی ہوئی ہے امریکہ سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے کینیڈا سے جماعت آئی ہوئی ہے آؤ تو میں اس سے ملوا دوں وہ پہلے وہ بھی گانا گاتے تھے جماعت آئی ہوئی اس نے گانا چھوڑ دیا آؤ تو ذرا اس کا بیان تو سنو اس طرح فکر کریں اپنی بھی فکر ہو اپنی اہلیہ کی فکر ہو اپنے بچوں کی فکر ہو پوری دنیا کی فکر ہے اپنی فکر نہیں اپنے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے انفوسا گم نارا گھر کے اندر ہم سب کے تصویریں بھری ہیں صبح ہی صبح اخبار آ رہا ہے تلاوت کرنی چاہیے اخبار پڑھنا ہے اخبار کے اندر بالکل فحاشی والی تصویر پہلے پیج پہ بنی ہوئی ہے رحمت کیسے آئے گی پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور نالین مبارک کی شبی لگا لی اور لائٹ لگا لی اور عاشق رسول بن گئے نالین مبارک کی شبی تو مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پیر تک ہی مبارک ہے ان کی بال کا ایک ایک بال کا ایک ایک ٹکڑا مبارک ہے ان کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ بھی مبارک ہیں وہ بھی بہت مبارک ہے ان کی تو ہر چیز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہے مگر یہ سب مقصد نہیں ہے ان کا مقصد یہ تھا آنے کا کہ دلوں میں محنت کی نبی صلاحت والسلام نے اور قیامت تک کے لیے تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر اپنے وارثین چھوڑ دیے ہیں العلماء وراثت الانبیاء متقی علماء علماء ربانی اللہ سے ڈرنے والے متقی علماء اللہ کی محبت کا جن پہ غلبہ ہو ایسے لوگ ہیں حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارثین ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے اللہ کا خوف پیدا ہو اللہ کی محبت پیدا ہو آخرت کی فکر پیدا ہو ایسے لوگ ہیں کم ہیں مگر حیدرآباد میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں جن کی صحبتوں سے لاکھوں لوگ اللہ کے ولی بن رہے ہیں داڑیاں رکھنا ہے ٹی وی گھروں سے نکالنا ہے اچھے اخلاق والے ہوتے جا رہے ہیں حیدرآباد میں بھی ہیں مفتی فہیم اشرف صاحب ہیں نورانی مسجد میں مفتی نئی مختار صاحب ہیں جو تبلیغی مرکز میں بھی آتے ہیں بہت متقی حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ خلیفہ ہیں امامہ باندھے رہتے ہیں تبلیغی جماعت میں بھی جڑتے ہیں اور خانقاہ کا کام بھی کر رہے ہیں خلیفہ ہیں وہ ان سے بہت سے لوگ بیت بھی ہیں اور بہت سے حیدرآباد میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں ایسے لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں جو خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں بہت سے لوگ دوسروں کو بچانے کے چکر میں خود نہیں بچتے خود اپنی تقوا کی فکر نہیں ہے بھائی پہلے خود عمل کرنا ہے اب ناز شریف سن لیجئے تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر اور مشائق وہ ناز شریف پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے مگر وہ جو ہے میوزک سے پاک ہوتی ہے اس میں عورتیں نہیں ہوتی اس میں شرک کی کوئی بدبو نہیں ہوتی ہے ایسے ناز شریف پڑھنا اور سننا بھی عبادت ہے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شاعر اشعار کہتی تھی فرماتی ہیں لنا شمسن لافا کی شمسن لنا شمسن لافا کی شمسن ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے میرا سورج آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے یعنی کالی کمنی والے گمبد خدرا والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درو شریف ایک دفعہ جو پڑھ لیتا ہے اس کے دس درجے بلند ہوتے ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں اور دس نیکیاں ملتی ہیں تو شریف پڑھ لیجیے نبی اسلط السلام میں درود و سلام بھیجیں سلام کیسے بھیجیں گے جب مسجد میں داخل ہوں السلام تو السلام علیہ رسول اللہ سنت ہے ابن ماجہ شریف میں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیں السلاۃ وسلام والا رسول اللہ پھر اللہ مفتاح ابوا و رحمت دیکھیے ہم نے سلاۃ السلام پڑھا کہ نہیں جبکہ ہماری مسجد میں تو کوئی لائٹ نہیں ہوئی ہوئی اور ہم نے سلات السلام بھی پڑھا یہ تو باقاعدہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے پھر احتکاف کی نیت کر لیں یہ سنت پر عمل ہو گیا اور حدیث میں آتا ہے جو میں نے حدیث شریف سنائی تھی سنیے گا من آحیا سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقط احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی سبحان اللہ کالی کملی والے فرما رہے ہیں یہ نہیں فرمایا جس نے جلوس نکالا بلکہ جس نے میری سنت پر عمل کیا من احیا سنتی زندہ کیا یعنی عمل کیا فقط احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احب بنی جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیا فل جنا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آج تو سنت پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ تم کون سا دین لے آئے کہ پیالہ چاٹ رہے ہو یہ تم کیا چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کر رہے ہو واہ واہ چھوٹی چھوٹی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پیاری تھی ایک ایک ادا پیاری تھی لوگ بولتے ہیں آپ پیالہ چاٹنے کی سنت ادا کر رہے ہیں ایک صحابی تھے وہ پیالہ چاٹ رہے تھے اور بڑے بڑی پوسٹوں کے اس زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے کہا یوں سمجھے جیسے کونی ماری ارے ایسے نہیں کریں اتنے بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ بیٹھے ہیں تو صحابی نے کیا فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے ان حماقت والے لوگوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں پیالہ چاٹنے کی سنت ادا کی آج ہم اپنے پیالوں کو چاٹتے ہیں چائے کی پیالی کو کوئی نہیں چاٹتا اللہ ماشاء اللہ چاول چھوڑ دیے سالن چھوڑ دیا روٹی چھوڑ دی اپنی جو پلیٹ میں نکالا ہے وہ صاف کرنا ضروری ہے یہ یہ سنت پر عمل کریں کپڑے پہننے سیدھے آستین میں پہنے الٹی آستین میں پہنے کپڑے تو پہننے ہی نا تین طریقے شلوار پہننے کے ہو سکتے ہیں <laughs> ایک طریقہ تو ہے کہ پہلے سیدھی پیر میں پہنا پھر الٹے پیر میں پہنا یہ تو سنت طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ ہے بس غفلت سے شلوار پہننی الٹے پیر میں سیدھے پیر میں تیسرا طریقہ <laughs> یہ ہے کہ کوئی صاحب وہ شلوار لے کے کھڑے ہو جائیں لانگ جمپ لے کے لے کے جائیں اچھل کے یہ دونوں ٹانگے ایک ساتھ ڈال لیں ایسا ہو سکتا ہے <laughs> یہ حضرت والا ہمارے یہاں تھے <laughs> تو بھائی کچھ نہیں کرنا اسی دنیا ہی کو دین بنا لیں سنت کے مطابق عمل کریں اوپر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر یہاں پہ سیڑھی لگی ہوئی ہے اوپر چڑھ رہے ہیں باورچی خانے میں جا رہے ہیں مدرسے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر اتنی آسان سے سننا تھا کوئی مشکل بھی نہیں نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ عمل کرنا ہے مگر صرف باتوں تک بات نہیں رہے اور گاڑی میں بیٹھے ہیں سنت کی دعا پڑھ لی کھانا کھا رہے ہیں دستخان بچھا لیا کسی کوئی کمر کا مریض ہے تو ٹیبل کے اوپر دستخوان بچھا لیں سنت ادا ہو جائے گی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں بچوں بسم اللہ پڑھ لو بچوں کو بھی پڑھوا دیں بیوی کو بھی پڑھوا دیں بہن کو بھائی کو ماں باپ کو بھی پڑھوا دیں بس اس طرح کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر کھانا جو ہے وہ شیطان نہیں کھائے گا اور کھانا ہمارے پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان بھی ہمارے ساتھ مزے کرے گا <laughs> بوٹی کچھ بوٹیاں وہ بھی کھائے گا شیطان اور گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس میں برکت ہو جائے گی سیدھا پیر رکھ کے گھر میں داخل ہو گھر سے باہر نکلیں الٹا پیر رکھ کے بسم اللہ توکل تو اللہ یہ سنتوں کی بارش کریں بدعتوں کی خود بخود گندگی دھل جائے گی باقاعدہ نور دل میں محسوس ہوگا تو کیا فرما رہے کالی کملی والے اگر تم میری سنت پر عمل کیا تو گویا تم نے مجھ سے محبت کی اور جب تم نے مجھ سے محبت کی جنت میں تم میرے ساتھ ہو گئے دوسری بشارت سنیے من تمست بھی سنتی جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ان فسادی امتی جس وقت امت میں فساد ہوگا فساد سے مراد علماء کیا لکھا محدثین نے ان غلبات غلبت و غلبت البدع جب جہالت کا غلبہ ہوگا بدعت کا غلبہ ہوگا اس وقت ایسے ہی نا حیدرآباد اور گاؤں کے اندر بہت جہالت کا غلبہ بدعات کا غلبہ اب تو ماشاء اللہ اہل حق نے زبردست کام بڑھا دیا ہے تو اب لوگ سمجھنے لگے ہیں باقاعدہ خود ہی بولتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے تو جب جہالت کا غلبہ ہوگا بدعات کا غلبہ ہوگا تو کوئی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا مسواک کی سنت ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ستر گنا بڑھا دی جاتی ہے ستر کو دفعہ اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک اور زبردست بشارت ہے فہن سنت سوا کی تذکر کلم شہادہ عند مؤد جو سنت مسواک کی سنت ادا کرتا ہے نا بہت زبردست بشارت ہے مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا اور کیا چاہیے سنت چھوٹی سی ہے مگر شہادت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا اللہ والے تڑپتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ کتنی بڑی زبردست بشارت ہے تو سنت مسواک ادا کریں بیس روپے کی ملتی ہے تیس روپے کی یہ سنتیں زندہ کرنی ہے ان کو کچھ نہیں کہنا یہ صرف بتانے کا مقصد تھا کہ ان سے متاثر نہ ہوں تاکہ ہم لوگ کہ ہم لوگ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید ہم عاشق رسول نہیں ہیں ہمارے بڑے اکابر کچھ کہہ نہیں رہے اس معاملے میں تو عاشق رسول نہیں ہے ہمارے اکابر عمل کر کے دکھا رہے ہیں اصل عمل ہے اور عمل کا نور زبردست ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اصل چیز عمل ہے مگر وہ کیا کریں جب بدعت کا ایسا اندھیرا ہے یہ ظالم شیطان جو ہے اس کو ایسا زبردست ہیپنیٹائز کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دین ہے اور اس کو سنت سے محروم کر دیتا ہے بدعت کا ایک زبردست عذاب یہ ہوتا ہے وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہا فرض ہی غافل ہو گیا تو مسواک کی سنت کہاں یاد رہے گی اس کو تو ہم کیا کریں گے ہم سنتوں پہ عمل شروع کر دیں گے بیوی کے لیے مسواک لا کے دیں بچوں کو بھی لا کے دیں یہ بہت زبردست سنت ہے بہت زبردست سننا اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اگر مسواک نہیں ہے کبھی ہے انسان گھر بھول گیا نہیں ہے تو اس طرح شہادت کی انگلی سے یوں کر کے کر لیں کچھ نہ کچھ تو ثواب ملے گا وہ والا نہیں ملے گا بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کو فکر تو ہے مسواک کی سنت نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق پڑھیں اللہ اکبر ہتیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو غفلت سے نہ پڑھیں کہ جیسے میرے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ویسے مجھے پڑھنی ہے یہ نماز سیکھیں پیارے نے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں مفتی صاحب سے مولانا صاحب سے آپ پوچھ لیجئے امام صاحب سے کون سی نماز کی سنت والی کتاب ہے آپ کو بتا دیں گے پیارے نبی کی سنتیں میری شیخ کی کتاب ہے علیکم بھی سنتی ہے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ڈاکٹر عبد عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہرحال تو اللہ اکبر کس طرح کہیں گے اللہ اکبر سنت کے مطابق ہر سنت پہ سو شہید کا ثواب مل رہا ہے سو شہیدوں کا ثواب تو سنتوں پہ جو عمل کرے گا اس کو سو شہید کا ثواب ملے گا کتنا وزن بھاری ہو جائے گا ہے نا تو اس لیے اس بات کی ہم لوگ سب فکر کریں اور میرے شیخ ایک بات سن لیجئے یہ میرے شیخ کا خاص مضمون تھا فرماتے تھے سب سے بڑی سنت گناہ چھوڑنا ہے سب سے بڑی سنت سب سے بڑی سنت اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے اور سب سے بڑا گنا بدنظری کا ہے اور فحاشی اور اوریانی کا ہے ابھی قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ مومنی سے فرما دیے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اس سے کیا ہوگا ظالی کا ازکا لہم اس سے تمہارا دل صاف ہو جائے گا دل کی گندگیاں صاف ہو جائیں گی دل کا تسکیہ ہو جائے گا اپنی نظر جھکا لے گا اور آگے عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیں اور جو بد نظری کرتا ہے دیکھیے اگر کوئی ہمیں عام آدمی بد دعا دے دے تو ہمیں ڈر لگے گا کہ عام آدمی نے بد دعا دے دی پھر کوئی امام صاحب بد دعا دے دیں کوئی عالم بد دعا دے دیں اور کوئی بہت بڑا اللہ والا دعا دے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں لانا تو ایسے شخص پر جو لوگ فلم دیکھنے کے عادی ہیں ڈرامہ دیکھنے خبر نامہ دیکھنے کے ذرا ہوش کے میں بھی اور ہم سب ناخن لیں کہ کالی کمنی والے جن کی ہم شہادت جن کی شفا کے سہارے جی رہے ہیں وہ دعا دے رہے ہیں کہ لانا تو ایسے مرد پر یا عورت پر جو بد نظری کرتا ہے لان اللہ نازرا بن منظور لانت ہو اب بتائیے تین گھنٹے ہم لانت کی سائے میں آ رہے ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے اٹھ گئے تو پھر سکون کیسے ملے گا اللہ کی رحمت ہٹ گئی نفس و شیطان نے قبضہ جما لیا اب کیا کر رہے ہیں استخارہ آن لائن فون ہو رہا ہے کرنٹ والے بابا کے پاس جا رہے ہیں اور ادھر عامن کے پاس جا رہے ہیں ادھر بھاگے جا رہے ہیں کیونکہ دل بے چین ہو گیا جبکہ کہاں بھاگنا چاہیے مسجد کی طرف آنا چاہیے اور سجدے میں گر کے توبہ کرنی چاہیے پھر دیکھیے جب توبہ کرتے ہیں توبہ کی چار شرطیں غور سے سنیے گا چار شرطیں ہیں کہ گناہ سے الگ ہو جائیے ہر جگہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ کی رحمتیں دل پہ شروع ہو جائیں گی توبہ کی چار شرطیں گنا سے الگ ہو جائیں دل میں ندامت ہو پکا ارادہ کرے گنا کو نہیں کرنا چوتھی شرط ہے کہ جس کی کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کرے اس کے بعد کیا ہوگا اس کی فضائل سنیے اللہ تعالیٰ ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گنا نہیں کیا ساری ریل اس کی صاف ہو جائے گی ساری پچھلے گنا سب صاف ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں اور اور اس کے بعد کیا ہوگا ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد اس کو اپنا پیارا بندہ بھی بنا لیں گے چاہے مرد ہو یا عورت چاہے زنا لاکھوں زنا کی ہوں چاہے لاکھوں فلمیں دیکھی ہوں چاہے پوری زندگی غفلت میں گزاری ہو مگر اب توبہ کر لے گا اب اس کی ساری برائیوں کو دل اللہ سئی حسنات ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے ماشاء اللہ میں نے جب حضرت سنا تھا مجھے بڑی امید ہو گئی تھی ارے میں تو بہت گنہگار یہ سارے گناہ تو میرے اندر پائے جاتے ہیں اب کیا کروں میں تو تباہ ہو گیا میرا تو خاتمہ خراب ہو گیا اب تو دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں جا کے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں خودکشی نہیں کرنی یہ کرنا ہے توبہ کرنی ہے خودکشی کر کے بھی کیا ہوگا جس خودکشی کرنے خودکشی کرنا کبیرہ گناہ کیونکہ خودکشی کرنے والے کو قیامت تک عذاب ہوتا رہتا ہے اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہی جو ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے مسجد میں آ کے سجدے میں گر کے روئیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ معاف کر دیجیے تو معاف کرنے کی برکت سے اللہ اس کے دل کو روشن کر دیں گے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے پھر جب تک کوئی نہیں مل رہا تبلیغی جماعت میں جڑ جائیں چلہ لگا لیں جا کے تاکہ ماحول کچھ بدلے کچھ یہاں سے گٹر لائن سے نکل کے ہم نیک ماحول میں جائیں مسجدوں والے ماحول میں جائیں چار مہینے لگائیں اس کے بعد کچھ دل میں نور آئے گا پھر اللہ والے نظر آئیں گے پھر تلاش کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب مجھے اور آگے کیسے بڑھنا چاہیے وہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں کیا وہ سچے اللہ والے بھی ہوتے ہیں کیا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یعنی داڑھی رکھنے کے بعد مجھے نظر بھی بچانی ہے پردہ بھی کرنا ہے مجھے تو معلوم ہی تھا کہ تکبر بھی کوئی گناہ ہوتا ہے مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ تکبر بھی کوئی گناہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے رائی کے برابر تکبر ہوگا رائی کے برابر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اب بتائیے اس کا علاج بڑے بڑے علم کے سمندروں نے اس کا علاج کرایا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب داروں کا تمہاری دنیا کے سب سے بڑے عالم علم کے پہاڑ انہوں نے علاج کرایا غیر عالم کے پاس جا کے جوتیاں اٹھائیں انہوں نے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بانی تبلیغ ہیں پوری دنیا میں جن کا اخلاص پھیلا ہوا ہے وہ اخلاص ان کو ملا کیسے مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو بانی تبلیغ تھے مولا خلی رحمت سارنپوری رحمت اللہ خانقاہ میں جاتے تھے پینتیس سال ان کی جوتیاں اٹھائی انہوں نے پینتیس سال جب ان کو ایسا اخلاص ملا تو اس کے بعد پھر چار مہینے لگانے کے بعد کچھ دل میں نور آتا ہے پھر وہ مسجد سے جڑتا ہے اعمال میں جڑتا ہے گش میں جڑتا ہے پھر اس کو پھر نظر آتے ہیں پھر مدرسے سے تعلق ہوتا ہے اپنے بچے کو مدرسے میں کروا دیتا ہے مدرسے میں کوئی اللہ والا آیا ہوتا ہے اس کا بچہ اللہ والے سے بیت ہو جاتا ہے اور بس پھر تو کیا ہو جاتا ہے <laughs> تو انہیں مجھ کو کیا سے کیا شوق ہے آواں کر دیا پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا <laughs> یہ خواجہ صاحب فرماتے تھے خود انسان کو اور ایک بات اور یاد رکھیے مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑے بڑے شرابیوں نے توبہ کر لی بڑے بڑے زانیوں نے توبہ کر لی اللہ والوں کے پاس آ کر وہ سم... ہم بھی میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشیں گے ہم نے تو منہ کالا کر لیا ہم نے تو شراب پی لی ہم نے تو زنا کر لیا ہم نے تو ٹی وی فلمیں دیکھ لی اب کیسے اللہ بخشیں گے نہیں اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے جسم بیچنے والی عورت نے بخاری شریف میں آتا ہے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بخش دیں گے مگر یہ ہوتا ہے کہ دل گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر لا یمو تو فیحا ولا یا نہ اس کو موت آتی نہ حیات ملتی ہے وہ پریشان رہتا ہے فن نہ لہو معیشت زن کا جو ٹی وی دیکھے گا فلمیں دیکھے گا گندی تصویریں دیکھے گا بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ یہی گناہ عام ہو گئے ہیں اور بھی گناہ ہیں مگر یہ گناہ عام ہو گئے سود پہ ٹریکٹر لیا ہوا ہے سود پہ گھر بنایا ہوا ہے بینک میں ملازمت کر رہا ہے اور اللہ کا اعلان جنگ ہے ایک دو لوگوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے ایک جو سود لیتا ہے سود پہ گواہ بنتا ہے بینک میں ملازمت لائف انشورنس کروایا ہے اعلان جنگ اور دوسرا سنیے آہ من عاد علی ولی فقط آزن تو بالحر جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے دشمنی سے مراد علماء لکھا ہے جو ان سے بدگمانیاں کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کی غیبتیں کرتا ہے ان سے بہتان لگاتا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے اپنی تو خیر منائیں اپنے تو ایبوں پہ دیکھیں دوسروں کے ایبوں پہ ہنس رہے ہیں ان کے بیانات پہ ہنس رہے ہیں ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کر رہے ہیں آ بہت یہ خطرناک معاملہ ہے اللہ والے تو اپنی جان کھلا رہے ہیں وہ تو حق بات پیش کر رہے ہیں ان کا مقصد کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے وہ حق بات پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو منکرات ہیں اس سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو اور ہم ان کی قیمتیں کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں جو کسی کی ایپ پر ہنستا ہے نا اللہ تعالیٰ اسی ایپ کو اس بندے کے اندر اس بندے کو اسی ایپ میں مبتلا کر دیتا ہے آپ بتائیے ہم ہنس رہے ہیں اس لیے کسی بھی انسان کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ والا جو بن جاتا ہے سچا وہ داڑھی شیب ہو یا کیسا بھی ہو زنا سے نفرت کرے گا زانی سے نفرت نہیں کرے گا وہ کافر سے نفرت نہیں کرے گا کفر سے نفرت کرے گا شیخ عبد القائے جیلانی بڑے پیر صاحب تھے وہ فرماتے تھے جب میں ایمان کو قبر میں سلامتی سے لے جاؤں گا جب خیر مناؤں گا ابھی کیا خوشیاں منانا ابھی کچھ پتا ہے ہم لوگوں کا کسی وقت بھی کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے بدل گئے اس لیے ان سب کا علاج یہ ہے کہ کسی سچے کی صحبت میں آنا جانا رکھیں سب بیماریوں کا علاج اور ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اللہ والوں کی صحبت فرض ہے یاد رکھیے گا فضائل تبلیغ میں آخر میں یہی باب لے کر آئے کہ اللہ والوں اللہ والوں کو تلاش کرو ان کی صحبت میں بیٹھو اور تلاش کرنے میں کوشش شروع کرو اور ہیں اللہ والے اور ماشاء اللہ الحمد حیدرآباد جب آتا ہوں اللہ بتاتا ہوں کہ اللہ والے ہیں بہت سے لوگ ماشاء اللہ حیدرآباد کے اللہ والوں سے بیت ہو گئے بہت سے لوگ بیت ہو گئے ماشاء اللہ داڑیاں رکھنی ٹی وی نکال دیا کچھ لوگ تو بتاتے نہیں ہیں مگر بتانا چاہیے ریا کاری نہیں ہے اگر کوئی عمل کر لے تو بیان کرنے والے کو آ کے بتانا چاہیے امام صاحب کو کسی کے بیان سے بھی اثر ہوا بتانا چاہیے اس سے خوشی ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ سے روتا ہے اللہ یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیسے گناہ چھوڑ دیا میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا خود بخود گناہ چھوٹتے چلے آتے ہیں اللہ والوں کی سہمت سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں ناز شریف سن لیجیے <laughs> وہ رہ گئی تھی مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید تو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے افلاک پھر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 حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے اور اس کو مزہ لیجیے یہ حلال مزہ ہے وہ لوگ جو ہے پریشان کر کے لے رہے ہیں ہم لوگ حلال مزہ مسجد کے اندر لے رہے ہیں اور یہ سنت سے ثابت ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اشعار سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو میں سنت صحابہ ادا کر رہا ہوں آپ سنت رسول اللہ ادا کیجیے سننے کا مزہ لیجیے اور ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ اس میں دیکھیے کوئی شرک کی بات نہیں ہے اور یہ ناز شریف مشہور ہے میرے پیارے شیخ کی ناز شریف ہے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اکابر بڑے اولیاء اللہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ بار بار مدینہ شریف کا نام لے رہے ہیں اور جالی مبارک کا بھی شعر میں نام لیا ہے فرماتے ہیں جو جالی پہ سلے آلہ کہہ رہے ہیں جو جالی پہ سلے آلہ کہہ رہے اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا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 وطن مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن اے مدینہ تیرے اوپر ہزاروں وطن قربان ہو جائیں کیونکہ وہاں کالی کمنی والے آرام فرمائیں گمبد خزرہ والے آرام فرمائیں اور سنیے گا کہ نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایماں ہے جام اور اب عمل والی ناشریف سنیے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس ہم سب کے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری بندے سنت رہے زندگی میری پا بندے سنت رہے ماشاء اللہ کہہ دیجیے اللہ آپ کی محبت رہے اور زندگی میری پوری پابندی سنت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گو بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے زندگی میری پابند سنت رہے اب آگے سنیے نصیحت ہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میرا ہوں میرا تپواہ ہمیشہ سلام فیض میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فیضان میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے اور ایک اور سن لیجیے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ مدینہ مدینہ حلال مزہ لیجیے نا بھائی <laughs> یہ میرے شیخ کی ناشی ماشاء اللہ کہتے ہیں یہ بالکل عین سنت کی بات ہو رہی ہے آپ کسی مفتی صاحب سے آ کے پوچھ لیجئے مزہ لیں اس کا ہم لوگ انہوں نے مزہ لیا ہم بھی تو حلال مزہ لے رہے ہیں وہ ان کا تو حلال نہیں تھا <laughs> لوگوں کو تکلیف پہنچا کے لیا میرا ان کو حقیقی سمجھنا چاہیے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے ان کو بھی ہدایت دے اس ناز شریف میں مزہ آ رہا ہے یہ والا تیز والے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے بس کانوں کو مزہ لیتے رہتے ہیں ہم لوگ کاش عمل والے بھی ہو جائیں اس میں بہت ساری نصیحتیں سنیے گا یہ میرے پیارے مرشد مجدد زمانہ رومی زمانہ عارف بلّہ شیخ العب الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ جو ناز شریف آئے سندھی زبان میں ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ اللہ کہتی ہے نا فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتا رہے مزہ آ رہا ہے حضرات کو سٹو آئے بڈو سٹو آئے کیونکہ ہمارے ساتھ ٹنڈو جام سے ایک دوست آئے ہوئے ایک نظامانی گاؤں سے آئے ہوئے ایک عمر کوٹ سے دوست آئے ہوئے اللہ کی محبت سیکھنے اتنی دور سے ہندوستان کے بارڈر سے ایک ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ ٹنڈو جام سے آئے یہ عمر کوٹ سے آئے اتنی دور سے یہ نظامانی گاؤں سے آئے تو کچھ مزہ بھی ملنا چاہیے حلال مزہ سنیے گا مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے کذاب ہے قادیانی لوگ ہیں کافر ہیں یہ لوگ فرماتے ہیں اے خط رسول کتنے بشر آپ کے صدقے اے خط رسول کتنے بشر آپ کے صدقے اے خط رسول کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا اختر کی زباں اور شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختر کی زباں اور شرف نعت محمد اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ایک مسئلہ رہ گیا بہت زبردست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹخنے ہوتے تھے کھلے رہتے تھے یہ بھی ٹخنوں کا ربی الاول یہ ہے کہ ہم ٹخنے کھول شریف میں آتا ہے ما اسفلا من القابین من الزار فنار اوپر سے جو لباس صارف سے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا یہ حکم ہے کھڑے ہوں چل رہے ہوں تو چوبیس گھنٹے مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت ہو رہی ہے یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور موت کا وقت ہے اپنے غلام کو دیکھا اس کے ٹخنے چھپ رہے تھے ہمارا عرف آئے یا غلام اے غلام ٹخنے کھول لے موت کے وقت کو کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا یعنی اتنا اہم حکم ہے کہ ٹخنے چھپانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے ٹخنے چھپانے والا بھی سکون نہیں پا سکتا یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے دوستوں بزرگوں آفس جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں پینٹ شرٹ پہنی ہے ٹھیک ہے مگر پینٹ کٹوا لیجیے پینٹ اپنی نائی کو دے کے کٹوا لیں اپنی بیوی سے کٹوا لیں <laughs> اور جو ہے اور میچنگ کے موزے پہن لیں میچنگ کے موزے موزے چاہے گردن تک سلوا لیں موزوں سے کچھ نہیں ہوتا مگر ٹخنوں سے شلوار اوپر رہنی چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں یہ کبیرہ گناہ اس سے توبہ کرنی چاہیے توبہ یہی ہے کہ ہمیں شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لیں اڑس بھی سکتے ہیں مفتی سنال مومن صاحب جو یہاں پر ہوتے ہیں مزاحلوم کے اندر بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مفتی ہیں ماشاء اللہ دارالفتہ میں ہوتے ہیں وہ فرمایا تھے نبی رسا وسلم تہبند باندھتے تھے اڑس لیتے تھے <laughs> اڑسنا ثابت ہے مگر بہرحال اگر آپ کو اس پہ وہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں بھائی ٹخنے اڑسنا جو ہے یہ مکرو ہے اگر اڑسنا مکرو ہے تو ٹخنے چھپانا تو حرام ہے کیونکہ اس پہ جہنم کی وعید آئی ہے بخاری شریف میں وہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں کالی کمنی والے کی بشارت ناز شریف پہ تو جھوم رہی ہم لوگ میں بھی جھوما جھومنا چاہیے بھی مزہ لینا چاہیے حلال مزہ <laughs> جھومے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یغلب نہ کریمن یہ ایک بہت ضروری بات رہ گئی ہم اپنی بیویوں پہ ظلم اور پٹائیاں کرتے ہیں سارا غصہ بیوی پہ نکالتے ہیں یہ اب سنیے حدیث شریف سنیے کہ کیا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرمائے یغلب نہ کریمن کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں وہ یغلب ہننا نہ اور بدخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں آگے کیا فرمایا فا انا اکونا کریم مغلوبہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں اہم رکھتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں کہ کریم رہوں اور چاہے مغلوب رہوں یعنی عورتیں مجھ سے تو تو میں میں کرتی رہیں ہماری بیویاں زبان چلاتی رہیں ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے سوچیں میں نہ پال ہے <laughs> بولے جا رہی ہے وہ بولتے ہیں بولنے دیں اس کو ہم تو بدتمیزی نہ کریں پھر آگے کا فرماتے ہیں ولا احبو ان اکونا لئیم ان غالبا میں بدخلا ہو کر عورتوں کا غالب ہونا نہیں چاہتا لئیم کے معنی کمینہ ہو کے تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کمینہ ہے جو عورتوں کی پٹائیاں کرتا ہے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے اور کیا کہتے ہیں زیادہ ہی شریف بننے کی کوشش کرتے ہیں اگر تم نے یہ کیا نا تو تو کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کیا طلاق دے دوں گا استفر اللہ ڈرا دیا میرے شیخ فرماتے تھے میں ہر جگہ بیان کر رہا ہوں مجھے بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے بی بچوں والا ہوں میں بھی <laughs> الحمد میرا نکاح خانقاہ میں حضرت والا کی موجودگی میں ہوا عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی نکاح کے بعد جب میں اگلے دن گیا میرے شیخ نے مجھے نصیحت فرمائی یہ دیکھو بھائی اب شادی ہو گئی ہے بیوی کی ایک لاکھ خطائیں معاف کرنا ایک لاکھ اس کا مطلب ہے کہ ایک لاکھ کرے گی وہ خطائیں <laughs> آدھی عقل کی ہوتی ہے نا بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا جاتی ہیں اب کالی کملی والے کی یہ باتیں بھی تو سنیے یہ گھر کا سائڈ بھی تو سنیے کہ گھر کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے گھر کے اندر منہ سکوڑ کے بنے ہوئے سکوڑ کے بیٹھے ہوئے تو تو کیا ایک لاکھ خطائیں معاف کرنی ہے حدیث میں آتا ہے ایک جگہ اور سنائی میں ختم کر رہا ہوں یہ ضرور سن لیجیے المراد عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے ان اقمتا اگر تم اس کو سیدھی کرو گے ٹوٹ جائے گی میرے شیخ فرماتے تھے ہماری ٹیڑھی پسلی ٹیڑھی ہیں کوئی سیدھی کر سکتا ہے اس کو سیدھی کریں گے ٹوٹ جائے گی وہ انستمتا بے ہستمتا تھا وج اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں ابھی تمہاری شادی نہیں صبر کرو <laughs> نظر جھکا کے رہو <laughs> وہ آئندہ کے لیے ٹریننگ لے رہے ہیں مطلب کہ ہم بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے ایک دو مہینے چلتا ہے پھر دوبارہ ظلم شروع ہو جاتا ہے بس شروع کے مرد تو وہ ہے مرتے دم تک اچھے اخلاق سے پیش آئے بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی بیوی پہ رحم کرے پھر اب اس کی تشریح بتا دیجیے اصل محدثین اسی تشریح میں فرماتے ہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھا کرو تو ٹوٹ جائے گی ہم تو نہیں سمجھ سکتے محدثین نے تشریح فرمائی فی ہی تعلیم الحسانی النساء اس میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا بھلائی کریں ان کے ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں ور رفت بھی ہننا ان کے ساتھ نرمی کریں میرے دوستوں بزرگوں نرمی کریں سختی مت کریں ذرا ذرا سی بات پہ پٹائی اور طنز اور جھڑکنا جھڑکنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو بیوی کو جھڑکتا ہے نا وہ اپنا خواب نکال دے کہ میں ولی بنوں گا توبہ کر لے اس سے معاف کر دے اللہ اللہ کے لیے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دے فی ہی تعلیم النسانی النسا ورفتی بھی ہننا آگے کیا فرمایا سبحان اللہ صبری اعلیٰ جی اخلاقی ہننا ان کے اخلاقی ٹیڑھی پن پر صبر کرے یعنی ٹیڑھا پن ہے ان کے اندر صبر کر لیں برائی حضرت والا فرماتے تھے وہ منہ سکوڑ کے اس طرف چلی گئی ہر جگہ بیان کرتا ہوں لوگ بہت مزے لیتے ہیں منہ سکوڑ کے روٹ گئی اس طرف اور روٹنے کا حق حاصل ہے حق عاشہ صدی کا زیرہ ہماری ماں روٹ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا تھا کالی کملی والے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے میں روٹی ہوں فرماتی جب تو روٹی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم میری قسم نہیں کھاتی ابراہیم علیہ السلام کی رب کی قسم کھاتی ہے اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے قسم کھاتی ہے وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے شیخ فرماتے تھے ہم سب مرد حضرات عورتوں کو روٹنے کا حق دیں وہ روٹ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم نہیں روٹیں گے ہم اس کے پلنگ کی اس طرف جائیں گے <laughs> اپنے مجنو کا پارٹ ادا کریں گے لیلا بدستے مولا ملی ہے بھائی آخر اس سے بچے ہوئے ہیں آخر اس نے کپڑے استری کر کے دیے کچھ تو احسان ہے کہ نہیں ماننا احسان ماننا چاہیے وہ ماسی بنی ہے گھر کی ہماری ماسی رکھی ہے پھر بھی ماسی بنی ہے چاول بنا کے دی بریانی بنا کے دیے کوفتے بنا کے دیے ماشاء اللہ دال بڑا مال بنا کے دیا پکاؤ گے جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اس دن میرا انتقال <laughs> یہ حضرت والا حضرات ہمارے اتنے سارے احسانات ہیں بیوی چلی جائے میں کہ تو پھر وہ پھر ظاہر سی بات ہے اللہ نہ کرے کچھ لوگ طلاق دے دیتے ہیں تو پورا گھر اجڑ جاتا ہے دو خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اتنے طلاق کے کیسز آ رہے ہیں اس کی وجہ بد نظری ہے جب مس انڈیا کو دیکھے گا جب مس پاکستان مس امریکہ کو دیکھے گا تو اپنی یہ بدبو والی عورت جو بریانی کھڑی ہوئی ہے پسینے والی <laughs> کیسے اچھی لگے گی ہر وقت تو تیار نہیں رہ سکتی وہ وہ بیچاری پسینے میں تر ہے لائٹ گئی ہوئی ہے یو پی ایس بھی لگوا کے نہیں دیا کم از کم اتنا ظلم تو نہ کریں یو پی ایس تو لگوا دیں <laughs> کچھ نہ کچھ میرے شیخ فرماتے ہیں اپنی موٹر سائیکل کے لیے اپنی گاڑی کے لیے سارے کام ہو جائیں گے اور بیوی کے راحت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا پیسے جمع کر کے کچھ اس کا راحت کا انتظام کریں میرے شیخ یہ فرماتے تھے کہ میری بھی بیٹی ہے آپ حضرات کی بھی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ماں کے جس عورت کے پیٹ سے پہلے بچی پیدا ہو لڑکی وہ برکت والی عورت ہے آج تو ہمارے نانا دادا ساس وہ منہ سے کوڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا بھائی ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکیاں دیں لڑکے دیں جس کو چاہے دونوں دیں جس کو چاہے کوئی نہ دیں تو مبارک ہے وہ عورت برکت والی ہے جس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو ماشاء اللہ کہہ دیں اور حضور ایک صحابیہ ہے رسول اللہ میں تین بیٹیاں ہیں فرمایا تم نے تین بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا جوان کیا ان کی شادی کر دی تمہیں جنت کی بشارت ہے خوش ہو گئے خوشخبری سنا دی نا بھی کالی کملی والے نے دوسرے صحابی آئے صحابہ کا نام پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں تو میں تمہارے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ تم دونوں دو بچیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اچھا رشتہ کر کے رخصت کر دیا تمہاری جنت کی بشارت ہے بیٹیاں جنت کی فیکٹریاں ہیں کہ نہیں ایک اور صحابیہ ہے رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے بھائی ایک بیٹی کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علامین تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیرہ تھے بشارت سنانے والے تھے فرمایا تم نے ایک بیٹی کو پال پوس کے بڑا کیا رخصت کر دیا اچھی تربیت کر کے تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں <laughs> رحمتوں والی بات چل رہی ہے پھر ڈرانے والی ہو گئی اب یہ رحمتوں والی چل رہی ہے <laughs> بشیرہ و نذیرہ سب کے چہرے میں ماشاء اللہ مسکراہٹ ہے اچھا لگ رہا ہے رحمت کا بر بن کے جہاں بھر میں چھائیے رحمت کا بر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ جل رہا ہے اٹھ کر بجھائیے عالم یہ جل رہا ہے اٹھ کر بجھائیے مگر وہ بجھائے جس کو تربیت ہو اس کی تربیت نہیں ہوتی وہ غلط بجھا دیتا ہے پھر وہ مایوس بھی کر دیتا ہے تو بہرحال کیا بات ایک بہت ضروری بات رہ گئی تھی بیچ میں بیویوں کے بارے میں ہو گئی سب بات ہاں وہ لیلا والی میں جزاک اللہ یہ کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ بی بچوں والے ماشاء اللہ کہنے سفید ہمارے ساتھ آئے اس فقیر سے ان کا تعلق ہے بیٹھ جائیں پہلے بڑے حضرت والا سے پھر حضرت میر صاحب سے سے اس فقیر سے اب بیت ہو گئے تو یہ کینیڈا چھوڑ کر آئے ماشاء اللہ کینیڈا کی گرنگینیاں سب کو لات مار کے آ گئے اور ان کو کیا اجر ملا کہ آپ میرے شیخ کے پڑوسی ہیں حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب کا کاتم عالیہ اتنے بڑے اللہ والے ان کے پڑوسی ہیں کیا عجیب کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی دیکھ کر گھر لینا چاہیے مفہوم بتا رہا ہوں ان کے پڑوسی کیا ملے اتنی بڑی ظاہری بات ہے کینیڈا چھوڑ کر آئے آج ہم سب تڑپتے ہیں لائن میں لگے ہیں کینیڈا کا ویزا مل جائے کیا ملے گا وہاں فحاشی اور یعنی ملے گی بچے بگڑیں گے ہم بچ گئے تو بچے بگڑ جائیں گے ہمارے کچھ لوگ ہیں بچے تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں میرے شیر کے خلیفہ بھی ہیں مگر بہت ہی کم اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ پاتا ہے اتنے گندے ماحول میں تو ہاتھی بھی پھسل جائے یہاں تو پھر بھی کچھ عورتیں صحیح ہیں وہاں تو عورتیں بالکل ہی گھوم رہی ہوتی ہیں وہ کینیڈا چھوڑ کر آ گئے کیوں آئے آئے اس لیے تو یہاں اللہ والوں کی صحبت ملے گی اور آپ مزے لے رہے ہیں خوب مزے آ رہے ہیں جھوم رہے ہیں یہ دل میں مزے آتے ہیں صحبت اہل اللہ کے بس اب دعا کر لیتے ہیں تھک گیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہاں تو وہ بات مکمل کرنی تھی یہ بھی آشقانہ مزاج والے ذرا جلدی ترقی کرتے ہیں یہ بڑی غور سے سن رہے تھے یعنی جو لڑکے لڑکیوں کی طرف جا رہا تھا اب وہی اللہ کے عشق کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے وہ شخص جس کے اندر عشق کا مادہ ہوتا ہے نا وہ اپنی سوئی سے بدل لے اب وہی عشق کا مادہ اللہ کی طرف اڑائے تو وہ وہ مرد جو عورت روٹ گئی تو وہاں سے وہ بیڈ پہ گھوم کے جائے گا اپنی بیگم کے چہرے کے سامنے <laughs> پھر وہ باقی تنہائی پوچھ لیے گا اس کے منہ میں پھر بلہ ہلوائے گا گلاب جامن ڈالے پھر بھی وہ ناراض رہے گی اور بڑی بڑی گالیاں دے گی تو گالیاں بھی نکلیں گی تو میٹھی میٹھی نکلیں گی <laughs> اس لیے بیوی کو منانا چاہیے بھائی جب گھر میں جائیں ہم مسکراتے ہوئے جائیں اور میرے شیخ نے فرمایا یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگا لیں اور اس کو بوسا دیں اور اس سے بولیں آج تک جو میں نے تم کو پریشان کیا ستایا سب مجھے معاف کر دو سب اور سب مجھے معاف کر دو اب میں آئندہ تمہیں نہیں پریشان کروں گا تمہیں خوب خوش رکھوں گا تم بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں مانگ بھائی مانگ <laughs> ہاں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے میری بند قرآن شریف کیا ہے ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں وہاں شروع ان معروف مگر اگر وہ کہتی ہے ایل جی کا فلیٹ اسکرین کا ٹی وی لے آؤ تو اس پھر اس میں محبت کے ساتھ تھوڑی سی ترشی بھی دکھانی پڑے گی اور رجالو قوامون علی نسا مرد کو عورت پر حاکم بنایا اگر دین کے خلاف کوئی بات کہے نماز نہیں پڑھتی تو بس بولے میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تم نماز نہیں پڑھو گی عورت کو یہ بہت تکلیف ہوگی کیونکہ بڑی محنت سے کھانا بناتی ہے تم نماز نہیں پڑھو گی فجر کی بس اب میں تم سے ناراض ہوں نقلی ناراض ہو جان مجھ کے کیونکہ اصلی ناراض ہوگا نا تو بہت خطرناک کیونکہ اگر شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی کے اوپر پوری رات فرشتے لانا بھیجتے رہیں گے تو بتائیے اس پہ لانت برسے گی تو ہمارے اوپر اس کے اثرات نہیں آئیں گے اس لیے نقلی کا ناراض ایسی روٹ کے بیٹھ جائے کہ بھائی تم نے فجر کی نماز قضا کی ہے اب میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا اس طرح مگر خود بھی تو پڑھے خود بھی سو رہا ہے بیوی بھی سو رہی ہے سب بچے بھی سو رہے ہیں <laughs> واخیر الحمد للہ رب العالمین اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی المیا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے عمل والا جو صحابہ کرام نے محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے یا اللہ کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے کچھ عشق رسول کی چنگاری ہمارے سینے میں بھی لگا دیجیے اے اللہ دل گنہگار ہے اس کو بخش دیجیے اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ روزانہ حدیث میں آتا ہے آپ صبح کا گنہگار اگر رات کو آ جائے تو اس کی بخش ہو جائے گی رات کو گناہ کرنے والا صبح آ جائے تو اس کی بخش ہو جائے گی اے اللہ ہم پوری زندگی گنہ گار آپ کے دربار پہ حاضر ہو جائیں اس تباہ شدہ عمر پہ رحم فرمائیے ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے ہم سچی توبہ کرتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ ہر گناہ سے الگ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں دل میں ندامت بھی ہے اور پکا ارادہ کرتے ہیں گناہ بھی نہیں کریں گے اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کریں گے اے اللہ اس توبہ و قبول فرما لے اور ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے تقوا والے محبوب ہوتے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں ہم تو گنہ گار ہیں ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے ہمیں بھی اپنا مزہ چکھا دے اپنے نام کی لذتوں کا مزہ چکھا دے یا اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق والا بنا دے بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے بدعات اور شیخ سے بچا لے اور انعام یافتہ بندوں سے جوڑ دیجیے صدیقین شہدا اور صالحین ہمیں ان کے پاس بھیج دے ان کو ہمارے پاس بھیج دے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رز بنا دیجئے باطل کو باطل دکھا باطل سے بچنا ہمارا رز بنا دیجئے اس مجلس کو قبول فرما لے اس بیان کو قبول فرما لے جیسے حاج اللہ کے نام پر یہاں جمع ہے اے اللہ جنت میں بھی میں ایسی جنت میں اکٹھا فرما دیجئے بلا حساب کتاب دخول اولی جنت میں نصیب فرمائیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے اے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں لگے ہوئے ہیں تبلیغی بھائی لگے ہوئے اللہ والے لگے ہوئے علماء اپنا خون گھلا رہے ہیں اور اللہ والے خون گھلا رہے ہیں تبلیغی جماعتیں نکل رہی ہیں اور خوب ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے ان سب کی خوب مدد فرما فرشتوں کے ذریعے مدد فرما فرما فرما اور اور خوب خوب ان ان ان کو عزتیں ادا کی سب جتنے بھی دین کے شعبے کام کر رہے ہیں لحق کے یا اللہ سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما خوب ان کی نصرت فرما خوب یا اللہ سارے عالم میں خوب زبردست جماعتیں نکلیں سارے عالم میں خوب اللہ والوں کے کام ہو سارے عالم میں خوب علماء کا کام ہو اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما روزہ مبارک کی حفاظت فرما اے اللہ فضل فرما دیجئے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے جہاں جہاں یا اللہ مسلمان مظلوم ہے اے اللہ سارے عالم کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور اگر ہدایت نہیں تو چن چن کے تباہ و برباد فرما جیسے آپ نے قوم میں و سمود کو تباہ و برباد فرمایا ان کی عقلوں پہ پتھر برسا دیں ان کی ٹیکنالوجیز کو انہیں پہ لوٹا دیجیے اللہ تعالیٰ یہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بدوا دیتے تھے جو اسلام دشمن عناصر dice, اور پاکستان کو یا اللہ زبردست اسلامی مملکت آپ نے بنایا اس کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں کے مدارس مساجد کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما علماء کرام کی حفاظت فرما مشاعر کی حفاظت فرما اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے ہم سب کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہن بیٹی کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجیے ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے جو ہمارے بچے بگڑ گئے گرد ہو گئے جو بچیاں بھاگ گئی گھروں سے یا اللہ ان کو بھی جس فرما لے ان کو بھی اللہ والا بنا دے اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دے جو ہمارے بھائی بےچارے نہ سمجھ باہر گھوم رہے جلوسوں میں ان کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ ان کو بھی سچا عاشق کے رسول بنا دے ہم سب کو بھی اللہ سچا عاشق کے رسول بنا دے اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے جھولیاں خالی ہیں بھر دیجیے اپنی محبت سے بھر دیجیے اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ کالی کمنی والے کی محبت نس نس میں اتار دیجئے صحابہ کرام کی محبت نس نس میں اتار دیجئے تیرے پیارے اولیاء اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں اتار دیجئے اور جو گمراہ لوگ ہیں غلط لوگ ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے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 جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں چیخ رہے ہیں گیا تھا میں ہسپتال کی کیا بیماری ہے کیا بیماری ہے اے اللہ سب کو صحت عطا فرما جو کینسر کے مریض ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہارٹ کے مریض ہیں سب کو صحت عطا فرما دے ہمیں بھی صحت دے دے یا اللہ اور صحت کو یا اللہ گناہوں سے بچنے میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ راضی ہو جائیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجیے اور جعلی مبارک کے سامنے سلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما اور جنت الب ہی میں ہمارا متفن بنا دیں بلا استفاق تاکہ دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ ہماری بھی شفاعت ہو جائے اے اللہ فضل فرما دیجیے وصلی اللہ نبی المی آمین بھی حرمت سید المسلم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت والا کی کتابیں بہت ساری وہ لے لیجیے جزاک اللہ خیر جلدی کوئی ہمارے دوست کتابیں لے لیں اور آداب کے رسوم کتابیں لیتے ہوئے